خواہش ہوتی ہے مسلمانوں کو قرآن پاک کا آئینہ دکھایا جائے کہ جس میں وہ دیکھ سکیں کہ قرآن میں کتنی آیات جہاد و قتال ہیں اور آج مسلمان کتنی بے دردی کے ساتھ صرف غیروں کو خوش کرنے کے لیے جہاد کے انکار کا گناہ کرتے ہیں اپنے نکاح تک تڑوا بیٹھتے ہیں اپنا ایمان تک ختم کر بیٹھتے ہیں حالانکہ موت ٹل نہیں سکتی اور وقت سے پہلے آ نہیں سکتی روزی کم زیادہ ہو نہیں سکتی عزت ذلت کا مالک رب العالمین کے سوا نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا اور نہ ماضی میں کوئی تھا مسلمان قرآن سے جڑا رہے گا عظمت پائے گا قرآن سے ٹوٹتا چلا جائے گا اپنے اندر بھی بکھر جائے گا اپنا وجود کھوتا چلا جائے گا ہماری خواہش ہوتی ہے اس طرف گفتگو کریں لیکن مسلمانوں کی خواہش ہوتی ہے ان کے اعتراضات کے جوابات دیے جائیں مجاہدین کہاں چلے گئے افغانستان والے کہاں چلے گئے عراق والے کہاں چلے گئے تنظیمیں کیوں ٹوٹ گئیں مجاہدین آپس میں کیوں لڑ پڑے تمہاری کاریں کتنی ہیں تمہاری کوٹیاں کتنی ہیں تمہارے حکومت سے تعلقات کیسے ہیں ایجنسیوں کے ساتھ تمہارے رشتے کتنے بن چکے ہیں کتنا کھا چکے ہو مسلمان اعتراضات لانا چاہتے ہیں ہم انہیں عزت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں وہ ذلت کی باتیں سننا چاہتے ہیں یاد رکھو مسلمانوں ان باتوں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے ان اعتراضات سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے جہاد کل بھی زندہ تھا جہاد آج بھی زندہ ہے اور قیامت کی صبح ہونے تک یہ فریضہ اسی طرح سے زندہ رہے گا مائیں مجاہد بچے جنتی رہیں گی بہنیں اپنے بھائیوں کو جہاد کی لوریاں سناتی رہیں گی کوئی چاہے کہ نہ چاہے نبی نے فرمایا الجہاد مازن دن جہاد جاری رہے گا لا یبتل ہو کسی ظالم کا ظلم اس جہاد کو نہیں روک سکے گا بلا یوب عدل و عادل کسی منصف کا انصاف بھی اس جہاد کو نہیں روک سکے گا اور جو کچھ نبی نے فرما دیا وہ پانی پہ لکھا ہوا نہیں وہ پتھر کی لکیر ہے دنیا دائیں سے بائیں ہو سکتی ہے نبی کی بات آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے